مانگتا نہ ڈالتا باپ کے دل میں شفقت نہ ڈالتا بھائیوں کے دل میں بہنوں کی محبت نہ ڈالتا شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کو نہ ڈالتا تو دنیا میں لوگ جانوروں کی طرح حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتے اللہ میں لیلا مجنو کی کہانیاں وجود میں آ رہی ہیں عاشق و معشوق پر بن رہے ہیں میاں بیوی کے محبت کے افسانے بن رہے ہیں اور پیر و مرشد پر مریدین کے نشاور ہونے کے واقعات آ رہے ہیں اندازہ لگانے کے دینے والا خزانے میں کتنا رحم ہوگا کرم ہوگا مہربانی ہوگی اور اپنی مخلوق سے محبت ہوگی شفقت ہوگی کہ اس کا ایک ذرا سا حصہ کائنات کے سر ذرے میں موجود ہے آپ کسی جانور کے بچے کو اس کے بوجھ سے لینا چاہیں اس کی ماں جانور کے دل میں بھی اللہ نے اپنے بچوں کی شفقت کو ڈالا اور اس کی کشش کو ڈالا اور اس کی محبت کو ڈالا اس اللہ کی مہربانی میں اس اللہ کی محبت میں اور اس اللہ کا اپنے بندوں سے تعلق کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے اور کیا شبہ ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی نہیں کرتا شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے تو ہر طریقے سے اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے مجنون نے لے اس نے کون سی چیز تھی جس کو اس نے انجام نہیں دیا اس سے کہا گیا اس پہاڑ سے اگر تو دودھ کی نہر نکالے گا تو میں تیری بیوی بن جاؤں گی دنیا جانتی ہے کہ دودھ گائے کے تھنوں سے آتا ہے لیکن وہ محبت میں اتنا اندھا تھا ایک سرف لگاتا پہاڑ پر اور لیلا کا نام لیتا ایک سرف لگاتا لیلا کا نام لیتا اور اسے کہا گیا کہ نالائے صبح قیامت تک تجھے دودھ کا خطرہ بھی نہیں ملے گا اس نے کہا کہ لیلا کے مثال کے لیے جو ضرب لگا رہا ہوں میں اس ضرب کے اندر مجھے مزہ آ رہا تو یہ اللہ نے محبت ڈالی اور مجنون لیلا کو ہر طریقے سے خوش کرنا چاہتا تھا اولاد سے واپس کون ماں باپ اولاد کو دکھی دیکھنا چاہتے ہیں بیمار دیکھنا چاہتے ہیں ان کو نندا دیکھنا چاہتے ہیں بھوکا دیکھنا چاہتے ہیں کون اولاد ہے کون ماں باپ ہے لیکن یہ دین کس کی ہے اللہ تعالیٰ بچوں میں سے کوئی بچہ ماں باپ کا نافرمان نکلے دل دکھائے تو اور بچوں کے لیے اور کپڑا اس کے لیے اور کپڑا نیتوں میں یہ فطور آنے لگتا ہے جس شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہ ہو وہ شوہر خود کو ہوٹلوں میں جا کر ایش و آرام کی زندگی گزارے گا اور بیوی کو دانے دانے کے لیے محتاج رکھے گا محبت وہ حقوق کی ادائیگی ہانڈی کو بنانے کی قدرت تو دماغ میں جو حرکت تھی اور دماغ میں جو چالاکی تھی وہ کس کی بھی ہوئی کہا یا اللہ آپ کی آپ کا کچھ ہے اس میں کہا نہیں بس آپ کے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں تو اللہ نے فرمایا کچھ تمہارا نہیں اور پھر دل تمہارا دکھ رہا حضرت یونس علیہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیغمبروں کی بڑی عظمت ہے پیغمبروں کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے پیغمبر کا کام دعوت و تبلیغ ہے حضرت یونس علیہ سال کی سلامت و سلام دعوت و تبلیغ کا بڑی کا انجام دیا ستر پچہتر اسی فیصد تک انہوں نے کام انجام دیا قوم کے لوگ بڑے بھیڑ ابھی بیس فیصد سو سفاق کی کتاب میں اسی طرفات تو پڑھا چکے ہیں بیس سفاف باقی ہے اللہ تعالیٰ سے نے دعا کر دی اے اللہ اس قوم پر عذاب نازل کر دے پیغمبر جب اپنی حجت کو پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا یا بدعا کو قبول کرتے ہیں ہر پیغمبر دنیا میں سوال نہیں کیا فرشتوں نے آ کر گول کیا آپ کہیں دائی کی پہاڑیوں کو چکی کے پاٹ بنا کر ان کو پیس دیا جائے تو آپ نے کہا کہ اللہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا اللہ بنا کر نہیں بھیجا آپ کی بیٹی لگتے جگر نورے نظر حضرت زینب جب وقت Now that سلام نکلے گا تو سمندر میں سلام لگائے گا بار بار حضرت یونس علیہ السلام و سلام کا نمبر آیا کشتی جھولے کھا رہی تھی اور لے رہی رہی تھی تھی ڈوب کشتی کے لوگوں نے کہا کوئی خدا کا نام آ جاتا ہے تو کشتی اس طریقے سے جو ہے گولہ لینے لگتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے نام آپ کا اللہ نے نکلوایا سمندر میں گئے مچھلی کے پیٹ میں گئے بعد ان کو تصویر سکھائی گئی بنا دا پھر دونوں اللہ من الظالمین اے اللہ آپ کی باقی ہے تو ظلم کرنے والوں میں سے دنیا کا دستور اور سوچ کیا ہے وہ جس میں کہا ظلم کرتا ہے تشدد کرتا ہے ہوم منسٹری کے اندر اور بڑے افسران تک لوگ میمورینڈم لے کر جاتے ہیں کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ اس محکمے والوں نے لوگوں کی بات سنی اور اپنے محکمے والوں کو ملاز نہیں لیا ساوی کرتے ہیں ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ہزار لاکھ پھر مجبوری ہوتی ہے ہیومن رائٹس کا مسئلہ حقوق انسانی کا مسئلہ ساری دنیا جانتی ہے اس وقت ہندوستان کے اندر اگر کوئی دہشت گرد ہے اگر کوئی متشدد ہے اگر کوئی فرقہ وارانہ آپ کو سلگا رہا ہے اگر کوئی دلوں کے اندر نفرت کے بیچ بو رہا ہے یہ خاکی وردی کے کتے ہیں یہ دنیا کے کتے ہندوستان کے کتے بھی جانتے ہیں کیا کاروائی ہو رہی ہے ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے انکاؤنٹر اسپیشلٹی کے میڈل بڑھائے جا رہے ہیں اپنے آپ ایک تو گنڈا گردی والے کرتے ہیں گنڈے لوگ سپاری لے کر اور ایک تو یہ خاکی وردی والے لے کر مڈل لے کر ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہندوستان کی اللہ کا قانون ہے اللہ حضر کرنے والا اللہ انصاف کرنے والا وقت سے پہلے پیغمبر نے جب دعا کی کہا کہ قوم کو تو عذاب نہیں جائے گا لیکن آپ نے اپنی قوم کے لیے جو بد دعا کروائی ہے آپ کو دنیا کے اندر اس کا مزہ چکنا پڑے گا اور ان مرحلوں سے آپ اللہ کا اس سلبا انہوں نے کنکریوں کو یہ تصویر پڑھتے ہوئے سنا لا لال لاہ کا اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ کی باقی ہے میرا ظالمین میں میں تو ظالموں سے تھا جب انہوں نے یہ تصویر پڑھی تو اللہ نے فرمایا نہ سلام کی پکار کو سنا اور آپ کو غموں سے نجات دی وہ قانون کی بھی اور اسی طریقے سے موبلوں کو نجات دیتے ہیں جو اللہ اپنے مخلوق سے پیار و محبت کی وجہ سے پیسمل کی بات لاہق سن کر قوم کو اللہ نہیں دے سکتا وہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نا انتہافی کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کوئی کمی پیشی کر سکتا ہے کفر کرنے والوں پر سورج کی کنریں نہیں پڑ رہی سورج کس کا ہے جام کس کا ہے زمین کس کی ہے ہمارے وہ نہیں کر سکتا اس نے جب چاہا سورج پر گرہن لگا دیا اس نے جب چاہا چاند پر گرہن لگا دیا اس نے جب چاہا ستاروں کو توڑ بڑوڑ کر زمین پر پٹک دیا شہاد صافی بنا کر ایک انسان جو گندے قطرے سے پیدا ہونے والا اس کو کیا نہیں کر سکتا بلائی کام دی ہاتھ دیے پیر دیے دل دیا دماغ دیا بڑا پتھر کوئی نا کی ہے کریم کے دربار میں ہر جدا احسان علم احسان اللہ فرماتے ہیں احسان کا بدلا تو احسان ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے اللہ کے یہاں دستور یہ ہے الٹا دستور ہے اللہ کے یہاں دنیا کا تاجر اگر سرادو کے اندر سو ہے ایک کلو کا پاٹ رکھتا ہے اور ایک کلو شکر دیتا ہے چاول دیتا ہے ذرا سا مٹی بھر کر زیادہ ہو جائے تو برابر کرتا ہے میرے اللہ کا دستور ہے میرے بندو تم ایک قدم آؤ میں دس قدم آؤں گا تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا تم دوڑ کر آؤ میں تمہیں سینے سے لگا لوں گا کلام تمہاری ہوگی زبان تمہاری ہوگی بات میری ہوگی میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم تم کرو گے دنیا کی کوئی طاقت اس لطیف کے آگے قدم نہیں رکھ پائے گی میری طاقت میری ربوبیت میری قدرت تمہارے ساتھ شامل ہاتھ ہو جائے گی تم آ کر تو دیکھو ادھر سال کا عبادی اگنی اگلی قریب تم مانگتے ہو تو میں تمہارے قریب ہوتا ہوں دنیا والوں سے مانگتے ہیں دنیا والے دور بھاگتے ہیں لیکن میں قریب ہوتا ہوں اور جب تم میرے فری ہو جاتے ہو اذکرکم تو تم مجھے یاد کرنے لگتے ہو تو میں تمہیں یاد کرنے لگتا ہوں قدم تمہارے چلنا پیرا ہو جاتا ہے ہاتھ تمہارا حرکت میری ہو جاتی ہے تم ہاتھ اٹھا کر سورو کے آسمان کی طرف برسات ہو جائے میں بادلوں کو گا بارش برسا دے تم زمین کو کہو شک ہونے کے لیے زمین شک ہو جائے گی جانتے ہیں بتانے کو سرزمین اگر آج بلاس کو دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے امریکی کتوں کی شرندگی کو دیکھ رہی ہے یہ بغداد کے لیے کوئی نیا سبق نہیں ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نواز رسول کا سلنگ اہل بغداد نے جس دن سے غداری کی وہ دن اور آج کا دن کہ کوئی دن خالی نہیں گیا کہ بغداد کی زمین میں خون انسان کا نہ دیکھا ہو اس دن سے آج تک برابر آپ دیکھیں گے قتل عام ہو رہا ہے تاریخ میں دور ہو بھی آیا تاتاریوں نے بغداد کے مسلمانوں پر حملہ کیا ایک دن کے اندر ڈھائی کروڑ مسلمان اگر گلی سے جاتا اور تاثاری آتا اور کہتا کہ تم یہیں پر رکے رہو میں گھر سے چھری لا کر تمہیں دعا گا مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی بھاگ کرتی نہ ہر کڑی لگائی جاتی نہ پیر کی بندشیں ہوتی لیکن تاثاری قوم اتنی جاوید اور ظالم قوم تھی کہ مقولہ کر چکا تھا کہ اگر تمہیں کہے کہ تاجاروں نے شکست کھائی تاثاروں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا دیے یہ بہت من چکا تھا کہ اس کی بات پر یقین نہ کرنا در بنسر ایک علاقہ ہے اس علاقے پر جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو حملہ کرنے سے پہلے ان کے سوار گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے سپاہی اس گاؤں کا محاصرہ کر لیتے جس کو آج گراک ڈاؤن کہتے ہیں کر لینے کے بعد ایک ایک گھر کو وہ کہتے اعلان کرتے ہم لوگ آ رہے ہیں تم اپنے مکانوں کو خالی کرو مکانوں کو خالی کر دیا گیا لیکن مسجد کے اندر ایک بزرگ تھے اللہ والے تھے وہ وہاں پہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے سارے گاؤں کے بڑے چھوٹے مرد عورت سب چھوڑ کر چلے گئے شاہ در بندری رحمت اللہ علیہ ان کو کہا جانے لگا فوج آئی اور وہاں پر انہوں نے اپنی حکومت کی اپنا تخت و تاج انہوں نے سنبھالا تو وہاں کے فوجیوں نے شاہ بندری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا ہتکڑیاں لگائی اور لے جا کر دربار میں پیش کیا یہ فقیر پیون لگے کپڑے پہن کر یہ کہتا ہے مجھے دنیا کی کوئی طاقت اس علاقے سے نہیں نکال سکتی تاثاری جن کا سن جن کا تشدد جو مینارے مسلمانوں کے سروں کے قائم کر کر وہ کمپٹیشن کیا کرتے تھے میں نے دس ہزار مسلمانوں کو مارا میں نے پانچ ہزار مسلمانوں کو مارا کروڑوں کروڑوں مسلمانوں کا خون سے زمین کو رنگ دینے تھے دجلا کے پانی کو مسلمانوں کے کتب خان کتب خانے اور ان کی بیوی کتابوں کو جلا کر انہوں نے دجلا کے پانی کو سیاہ کر دیا تھا کالا کر دیا تھا کئی دن تک بھیجلہ کا پانی پیا اور کالا رہا وہ کہ جس سے قوم کام تھی مسلمان ڈرتا تھا یہ فقیر اللہ والا مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہتکڑیاں لگی ہلی اور ساتاری شریف شاہ کے سامنے حکمران کے سامنے پیش کیا گیا اور خطرناک قسم کی ہتکڑیاں آگے پیچھے خطرناک قسم کا تلواروں کا اور تیروں کمانوں کا کہ ایک قدم آگے نہیں ایک قدم پیچھے نہیں تو حکمران نے پوچھا او فقیر تیری یہ ہمت یا کیسے کیسے کیسے کیسے امیر اور بڑے لوگ خالی کر کے چلے گئے میں کہا کہ یہ اللہ کا ملک ہے میں اللہ کے ملک میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا میرے باپ کا گھر نہیں تھا کہا تیری یہ ہمت کیا تم نہیں جانتا میرے جلال کو میری قوت کو اور میری طاقت و جمروز کو فقیر نے کہا میں صرف ایک طاقت کو جانتا ہوں ایک قوت کو میں جانتا ہوں اور وہ طاقت اور قوت کا نام اللہ ہے اللہ کا نب کی زبان سے نکلا تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ تاطاری جو حکمران تھا اس کے پر سب کب کی تاریخ ہو گئی پھر اس کے بعد کہنے لگا تمہارے رب کی طاقت کیا ہے تم دیکھنا کیا چاہتے ہو کہا کہ تمہارے ہتھ کڑی لگی ہے تم ہماری خیز میں ہو ہماری مرضی کا کھانا کھاؤ گے ہماری مرضی کی زندگی گزارو گے اس نے کہا یہ سب ہتکڑیاں میرے رب کی طاقت کے سامنے نکھار ہے یہ کہہ کر انہوں نے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی ساری ہتکڑیاں ایسے ٹوٹ گئی جیسے کچے تاغی کے بندن ٹوٹ جاتے ہیں میرا اللہ سچ کہتا ہے میرے بندے تم میرے قریب ہو جا ایک قدم آ میں دس قدم تو دس قدم آ میں چالیس قدم چل کر میں داڑ کر اور میرے کئی میں تیرے تیرا ہو جاتا ہوں اور دو سے کئی تیرے اور بات میری ہو جاتی ہے جب انہوں نے یہ بات کہی سارے ہتکڑیاں ٹوٹ گئے شہزادوں کے دل میں اس فقیر کی عظمت بیٹھ گئی اس نے کہا کہ ابا حضور اس کو ایک ڈوبڑا دے دیجیے یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے اور اس کی لینا ٹھیک نہیں تو شہزادوں نے جا کر ان کو ایک مکان دیا وہ اللہ اللہ کرنے لگے قرآن شریف پڑھنے لگے پڑھانے لگے شہزادوں نے ان کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے اور جب شہزادے مسلمان ہوئے تاطاری تاکاری حکمران مسلمان ہو گیا اللہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مروایا کعبے کو سنم خانے سے بھی نے کعبے کو کاسبہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے اللہ کا یہ قانون ہے ہم ذرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہاڑ بنا کر دکھاتا ہے حضرت بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراؤن جب تکلیفیں دے رہا تھا اور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے ہو رہی تھی تو انہوں نے دعا کی ربی بنی عندہ کا بیتن فل جنہ اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک مکان ملے اللہ نے کہا آسیہ تم نے اپنے شایا نشان مانگا ہم اپنے شایا نشان دیں گے تم نے گھر میں جنت میں گھر مانگا تھا منزل مانگی تھی ہم تمہیں جنت بھی دیں گے گھر بھی دیں گے منزل بھی دیں گے محل بھی دیں گے محل والا دنیا کا سب سے قیمتی انسان میرا محبوب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ نکال کر دیں گے ایک مثال بتاؤ حضرت ظلم جا جائے رحمت اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں مکے کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے ایمان وہ چیز ہے جو چھپانے سے چھپتی نہیں مشک وہ خوشبو ہے جو چھپانے سے چھپتی نہیں محبت اور کی آم وہ ہے کہ جو چھپانے سے چھپتی نہیں دنیا میں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے چھپانے سے چھپتے نہیں نہ محبت چھپ سکتی ہے نہ کی داستان چھپ سکتی ہے نہ خوشبو چھپ سکتی ہے نہ کسی کا تعلق کا اظہار کر سکتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہ چکے تھے کفر کے ماحول میں ماں کا فراقی اور چچا کا گرتا گھر کا سارا ماحول کفر و شرف کا تھا ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کسی سے تعلق رکھتا ہے آپ فرض کیجیے ایک دان گھرانے میں رہتے ہیں اور بالکل وہاں پر بت پرستی ہے قبر پرستی ہے لیکن اگر کسی اہل اب عالم کو گالی دی جائے کسی دیوبندی عالم کو گالی دی جائے اچانک آپ بھی اٹھتے ہیں اپنے آپ کو سنبھالے رکھتے ہیں کہا کہ اشرف علی خان بھی کافی غصے میں آ جاتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں ہم استاد ہیں قبر پرست ہیں نتمی ہیں بریلی ہیں اور حضرت خانوی کو کافی کہنے سے اسے بھی کیوں لگتی ہے قاسم نانوسی کو گالیاں دینے سے وہ پہچانتے ہیں کہ اس کے دل میں ان کے لیے کچھ جگہ ہے اسی طریقے سے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ اور ان کے چچا اور ان کے گھر کے لوگ آقا کو گالیاں دیتے تو یہ سب تک برداشت کرتے ہیں تو بھر جاتے لیکن اپنے آپ کو سنبھالے رکھتے ہیں ایک دن وہ ہوا کہ ناقابل برداشت گالیاں دی اور اچانک یہ کھڑے ہو گئے ڈیفینس کرنے کے لیے دفاع ہونے کے لیے کرنے کے لیے خبردار میرے محبوب کو گالیاں دیتے کی ماں پریشان بیٹا کب سے بس دین ہو گیا کب سے آپ محمد کے دین کو قبول کر لیا آبا شاہ کے دین کو چھوڑ کر کہا ہاں ہاں میں نے برسوں پہلے آقا کے دین کو قبول کر لیا آقا کا میں نے مذہب اختیار کر لیا آقا کی محبت نے میرے دل کو گھیر لیا ہے اگرچہ ایک جملہ میرے محبوب کی شان میں کچھ کہو گے میری جان لے لو اچھا اتنی تھی میں ہمارے گھر میں پل کر کھا کر بڑھ کر برباد چڑھ کر کپڑوں کو اتار لیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی شرکتا پر ہاتھ رکھ کر سکڑ کر سڑک پر بیٹھ گئے ماں تو ماں ہوتی ہے اس نے چادر پھینک دی کہا کہ کم سے کم اس جو ہے چندی کو لے کر کپڑے کے ٹکڑے کو لے کر میری شاہوں سے تو دور چلا جا حضرت عبداللہ بجا دے رضی اللہ تعالیٰ کپڑے کے دو ٹکڑے کیے ایک شرم کا باندھا ایک اوپر رومال کی طرح ڈال لیا بھاگتے بھاگتے سیدھے آقا کے دربار میں پہنچے آقا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کہا بجا جائے یہ دو چادروں والا صحابی ہے آئیے حدیث میں آتا ہے راوی کہتے ہیں آقا کا چہرہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے کر دماغ اٹھا چمک اٹھا مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آ گئی آقا نے ان کو بلایا سینے سے لگایا سپا کا مہمان بنا دیا اور سپا کا اسٹوڈنٹ اور طالب علم بنا دیا پڑھتے رہے پڑھتے رہے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈی بن گئے آقا کے کئی مقام پا لیا جب وہ پڑھ کر فارغ ہو گئے آقا نے ان کو ایک مرتبہ جہاد کے اندر بھیجا میدان جہاد جاتے ہوئے راستے کے اندر بخار آ گیا بخار جب آیا تو چھوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو حضرت عبداللہ اللہ سل بجا جائیں رضی اللہ تعالیٰ تڑپنے لگے مچلنے لگے مجھے میرے آقا کے دربار میں پہنچاؤ مجھے میرے آقا کے دربار میں پہنچاؤ حضرت عبداللہ اللہ سُل بجا جائیں رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کو بند کر دو جب آپ کے دربار میں پہنچایا گیا تو آپ کا گوشت تھا نگاہیں تھی اور چہرے انور تھا قربانی دی اپنے گھر کی اپنے ماں کی اللہ نے کیا دیا چہرے انور دیا تڑپ رہے ہیں آنکھوں سے آنکھوں خوشی سے نکل رہے ہیں موت کے ہم کے نہیں کہ دنیا سے رخصت تو ہو رہا ہو لیکن میرے محبوب کا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے اور میرا دم نکل رہا ہے آخ کے صدموں میں نکل رہا ہے اللہ نے آخر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر خوشی کے آنسو بہا بہا کر حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر عصمت کو دے کر آخری مرتبہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے ایک قربانی پر اللہ نے ہدا کی اس کے بعد دنیا کا دستور اور قانون کیا ہے کفن کون دے گا جنازہ کون پڑھائے گا قبر میں کون اتارے گا میت کا وارث اتارے گا اور انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا کوئی وارث نہیں آقا نے فرمایا عبداللہ بجا جیس کا وارث میں ہوں یہ میری چادر ان کا کپن بنا دیا ہے عبداللہ تیری ماں نے تجھے ننگا بھیجا تھا اور تو نے اپنے جسم کو اسلام کے راستے ایمان کے راستے میں ننگا کیا تھا اللہ نے اس کے بدلے میں محمد علیہ وسلم کی چادر کو قبول بنایا اللہ نے دیا نہیں دیا بدلا سور رحمان کی آیت ہے نہیں جزا الحسان ہل ال احسان کا بدلا ہم نیکی کے طور پر دیا کرتے ہیں احسان کا کسی کا بدلا ہم باقی نہیں رکھتے چنانچہ اللہ کے حبیب کا سلم بارش سے آپ نے چادر مبارک کا بندی اور جنازہ آپ نے پڑھائی جب صبر کو کھولا گیا عبداللہ مجاز تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہے تیرے اوپر خدا کی برکتیں تو کتنا خوش نصیب ہے کہ آقا فرماتے ہیں عبداللہ اللہ بجاجین کا وارث میں ہو کوئی اور قبر میں نہیں اترے گا محمد اپنے ہاتھوں سے اس کے موتا کو اس کے قبر کو اس کے لاشے کو قبر کے اندر اتارے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جلیل القدر صاحب صحابی تھا آقا نے فرمایا سب کی نیکیاں گنی جا سکتی ہیں لیکن عمر کی نیکیاں ستاروں کے معنی ہیں جیسے ستاروں کو کوئی نہیں مل سکتا عبداللہ بجا جائے اللہ کے راستے میں تیری قربانی اللہ کے راستے میں تیرا مجاہدہ اللہ کو پسند آیا آقا کی چادر کم جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر رہیں گے اور منافقوں کو جہنم کے اس درجے میں ڈالا جائے گا خود جہنم روزانہ اس سے ستر مرتبہ سوا مانگے گی یا اللہ یہ کون لوگ داخل ہیں یہ کون سی وادی ہے کیوں اس لیے کہ ان کا دوہلا عمل ہے یہ دوہرے لوگ ہیں ظاہری طور پر دوستی کرتے ہیں پیٹ پیچھے سے چھڑا ہوتے ہیں یہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں میں کفر کی محبت ہے دل میں نسرانیت کی محبت ہے دل میں عیسائیت کے اعمال سے تعلق ہے اللہ کے گھر سے تعلق نہیں اللہ کے گھر سے محبت نہیں ایمان اور اسلام کے راہوں سے الفت نہیں قیامت کے دن اللہ کے منافقوں کو کہے گا بھائی تم نماز پڑھتے تھے ہاں نماز تم روزہ روزہ رکھتے تھے داڑھی داڑھی رکھتے تھے اماما باندھتے تھے نبی کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے ٹھیک ہے ان کے اعمال کو جنت ہے آپ چاہیے جنت میں منافقین دل دل میں سوچتے ہیں اللہ بھی آج الگ اللہ کو مبارک میں آ گیا ہمارے اعمال کو دیکھ کر اللہ بھی دھوکہ کھا گیا تو یہ کہہ کر ایک منافق دوسرے منافق کو مبارکبادی دینے لگتا ہے یار کھانے کی نماز بھی صحیح روزہ صحیح اور عبادت صحیح چلو قیامت کے لیے کام آ گئی جب جنت کے قریب جاتے ہیں اللہ پر جنت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور فرشتوں سے اعلان کرواتے ہیں نانا کو کمینوں منافقوں ہو تمہارا ٹھکانا تو جہنم ہے اب روتے پٹتے زمین کی مٹی سر پر ڈالتے ہوئے ہاتھ ڈالتے ہوئے جہنم کی طرف جاتے ہیں ہے تم کو کفر کرنا تھا کفر کے نام پر کر لیتے تم کو شرک کرنا تھا شرک کے نام پر کر لیتے یہودی بننا تھا یہودیت کے نام پر بن جاتا اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر تم نے اپنے دل میں کفر کو چھپایا عیسائیت کو چھپایا اسلام مسلمان دشمنوں کا تم نے ساتھ دیا اس لیے تمہارا عمل جنت کے موافق تھا تو ہم نے کہا کہ تم جنت کے قریب جاؤ اور تمہارا ساتھی کبر سے میں کھاتا تھا تمہارا باقی جہنم کے کتوں سے میل کھاتا تھا تو ہم نے تمہارے باقی کے مطابق تمہیں جہنم میں جانے کے لیے کہا ظاہر جنت کے مطابق تھا تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے کہا اور تمہارا جہنم کے مطابق تھا تو ہم نے ہم کسی کے ساتھ انصافی نہیں کرتے خطرناک قسم کے لوگ تھے یہ خطرناک آج بھی ہے کا منافقوں کا نماز روزہ داڑھی نماز تقبیر اولا کی صحبت مشاہد کی مجلسوں میں آنا جانا لیکن دل کے اندر غیر اسلامی رسومات اور رواج کی محبت بیوی کو کوئی تاکید نہیں یہود و نصارہ کے طریقے پسند برتنے مناتے ہیں شادی کی سالگرہ مناتے ہیں ویڈیوگرافی کرتے ہیں حاجی صاحب دین کی کی عبادت کو اوڑھ لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں مدینہ منورہ کا ایک ایک منافق میرے رب کی قسم آج کے مسلمانوں سے زیادہ وہ نماز کا پابند تھا مدینہ منورہ کا ایک ایک منافق میرے اللہ کی قسم آج کے مسلمانوں سے زیادہ اس کی داڑھی پکی تھی لیکن اللہ نے فرمایا من النار منافق جہنم کے پچھلے کھڈے کے اندر جائے گا ایسا منافق جو جہنم کے پچھلے کھڈے میں جاتا ہے نچلے سطح میں اللہ کے عذاب کا انتظار ایسا منافق بھی احسان کیا اللہ کے حبیب احاط کا سلط پر اور عام منافق نہیں منافقوں کا سردار منافقوں کا رئیس عبداللہ ابن ابئی ابن سلو یہ گروپ لیڈر تھا یہ منافقوں کی جماعت کا امیر تھا انتقال ہوا مر گیا بیٹا بیٹے صحابی تھے بیٹے کو معلوم تھا کہ میرا باپ سیدھے جہنم میں جائے گا تو اب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے عذاب خبر کو دور کرے ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ اتنا دیر عذاب شروع ہو اتنا بہتر ہے یہ کہہ کر سیدھے آپ کے دربار میں بیٹے دوڑے اور دوڑ کر عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قانون اللہ کا دستور یہ ہے ہر جزا الحسان عزت احسان اللہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا کرتے ہیں احسان کا بدلہ اللہ باقی نہیں رکھتے اور آپ کی میں احسان یہ ہے کہ آپ بھی کسی کا احسان کا بدلہ باقی نہیں رکھتے یاد ہے کہ ایک مرتبہ یہودی نے آپ سے قرضہ لیا تھا اور آپ نے قرضہ یہودی سے لیا تھا وقت سے پہلے آ کر وہ قرضے کا مطالبہ کرنے لگا آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا کیونکہ میرا ابا ظاہری طور پر مسلمان ہو چکا تھا تو لہذا میرے ابا نے آپ کو اس وقت یہودی کی لام تام سے بچنے کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کو بطور عمارت کے کچھ و سے دیے تھے یاد ہے کہ آپ پر میرے ابا نے احسان کیا اللہ کے حسین باغ کا مطلب کم دلہ کرتے تھے آپ نے فرمایا ہاں یاد ہے کیا چاہتے ہو تم کہ ہے اس احسان کے بدلے میں آپ اپنی چادر مبارک عنایت فرمائیے میں اپنے ابا کے کپل اس کا بناؤں گا آپ کی چادر کو میرے ابا کا کپل بناؤں گا دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ رئیس المنافقین کا وہ آپ کی چادر کو کپل بنایا گیا علماء نے لکھا کہ یہ چادر جب تک مٹی میں نہیں ملتی اور جب کس کو دمت نہیں کھاتی اس چادر کی برکت سے رئیس المنافقین عبداللہ ابن سلول کی قبر میں خدا کا عذاب نہیں الجزاء الحسان کے احسان کا بدلہ ملا حضرت حضرت عبداللہ بجا جائے تاریخ گواہ ہے حضرت سیدنا بلال حمدی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں قربانی دی کیا موت سے پہلے انہوں نے جنت کے مزے سے کیا انہوں نے جنت کا لطف موت سے پہلے نہیں اٹھایا مزید منورہ کی سرزمین کے اندر حضرت سیدنا عمر الخطاب کے دور مبارک کے اندر جب آپ کو طلب کیا گیا تو آپ نے کہا میں نہیں آ سکتا اس لیے آقا کے زمانے میں موجود تھا میں آقا کا قاضی تھا صدیق نے مجھے بلایا صدیق کا احسان تھا مجھ پر کہ مجھے میرے مالک کو پیسے دے کر غلامی کا میرے گلے سے نکالا تھا اس لیے اس احسان کے بدلے میں میں مدینے کا موسم بن گیا آپ میں تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں آئے اور آ کر کیا بلال مجھ سے ایسی کیا بات ہے سے ناراض آ کر حضرت بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھے چمک کر دوڑ لگے مدینہ منورہ کی طرف حضرت عمر نے پوچھا ماجرا کیا ہے کہنے لگے آپ نے بلایا میں نے انکار کر دیا اب آقا نے دعوت دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرحبا آئیے مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت پر کھڑا کیا اور جب اذان دینے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ منورہ کے اندر وہ اشا بن گئی کہ مدینہ منورہ سے ایک بے پیشابی آنے لگی ایک منشولا نام کی صحابۂ کلام اور صحابیات پر تاری ہو گئی اور جب حضرت سیدنا بلال حقیق رضی اللہ تعالیٰ اشد اللہ محمد رسول اللہ پر پہنچتے تھے ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کان میں لیا رکھ کر یا ایسے ہی اشد اللہ محمد رسول اللہ کہتے آقا کے سفرے کی طرف اجر عشیہ کی طرف دیکھ کر آقا کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے اشد اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات آتے کر مدینے پر وہ نبی کے زمانے کی یاد کو ریت کے ذرات کے برابر زمین و آسمان کو بھر کر لے کر آؤ بندے میرے گناہ کے مقابلے میں میری کو شادہ ہے یہ اللہ کی شان ہے تو اللہ جو احسان کا بدلہ اسلام سے دکھاتا ہے وہ روزوں کا بدلہ کیا دیا مسلمانوں کو مسلمانوں نے کیا لیا اللہ سے روزوں کا بدلا تراوی کا بدلا شہری کا بدلا اس میں تو یہ دیکھ رہا ہوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ابھی سوکار کی تینویں تاریخیں تھی تیسری تاریخ ہے آج کے لوگ فجر میں آئے اب جو دو تراوی پڑھ کر بھگوڑا بھاگا جس نے تین روزے رکھے جس نے بڑے بڑے روزے رکھے جو راتوں میں خدا کو دھوکہ دینے کے لیے لڑنے بند کر کر دعائیں کرنے کے لیے اس کی بات چھوڑو جو میلہ بنا کر قادریہ مسجد کے اندر عورتوں کو بلا کر وہاں پر رو دھو کر اور جو ہے نمائش کی اس کی بات کا مطلب اللہ کے گھر کا مہمان ہونا اللہ کے گھر پہ ہو جانا اے اللہ میں تیرے گھر کا کتا ہوں جب تک تجھے تو مجھے معافی کی روٹی نہیں دے گا میں تیرے گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اے کا مطلب خدا کسے جنم کی چابی لے کر جانا رحمت کے خزانے لے کر جانا مسجدوں میں جن مسلمان نوجوانوں نے احتکاب بیٹھا ہم نے دیکھا ان کی کئی یہ ہے اب جب احتکاب بیٹھے تو انہوں نے تراوی تو کم سے کم ایک اچرے کی پڑی دس دن کی نمازیں تقبیر تقوی کے ساتھ پڑھی دس دن کے بیانات سنے دس دن کے رخ بیس دن کا مجھے ہی نہیں دس دن تو کم سے کم جہنم سے خلافی کا اچرا کیا اللہ جھوٹا ہے کیا اللہ نے عبداللہ بجاجین کو بدلہ نہیں دیا کیا اللہ نے حضرت سمیہ حضرت سمیرہ کو دنیا میں جنت کے مزے نہیں دیے کیا اللہ نے بیوی آزیا کو گھر والا کا گھر والا محبوب نہیں دیا کیا اللہ نے بلال حقی کو جنت کا لطف نہیں دیا مدینے میں آقا کے زمانے کا سوا نہیں دیا کیا عبداللہ بن بجا کو آقا کا چادر کبک بنا کر نہیں دیا آقا کے ہاتھوں تنظیم کا موقع آقا کی گود میں اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنے بتاؤ پوری تاریخ اٹھا کر کہ تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائے ہو اور اللہ نے قدم پیچھا ہٹایا ہو اگر رمضان میں تراوی کا قدم تم نے بڑھایا تھا رمضان میں اگر شہری اور سنت کو چھین لیا کیا یہ احسان کا بدلا ہے اللہ تعالیٰ احسان کا بدلا یوں کیا کرتا ہے یا یہ کہ تم نے رمضان میں رب کے ساتھ مذاق کیا یا یہ کہ تم نے تراوی کے ساتھ پیسہ کیا یا یہ کہ رمضان کے اندر روزے کے بجائے فاقعے کی زندگی گزاری رسبا سیامی لئی سبھی سیامی جس کو آقا نے فرمایا بہت سارے روزے دار ہیں سوائے ان کو دوم پیاس کے سفر نہیں ملتا تم نے کھٹا تو نہیں کیا تم نے مزاق تو نہیں کیا اگر احسان کیا ہے کلام پاک کا سورے رحمان ہے اٹھا کر دیکھ لو میرا رب کہتا ہے ہر جگہ احسان علم احسان احسان کا بدلا تو احسان سے دیا جاتا ہے اور میں کیا ہوگی عید ایک گوشت جاتے ہیں داڑیاں مٹا کر سارا کے لباس پہن کر عید اللہ کی طرف سے اظہار تشکل کا ایک موقع عید ہولی پھینکنے کا نام رنگ رنگیاں بنانے کا نام شراب پی کر لڑکنے کا نام پتے پھیلنے وہ ہوگی خام گائے کا پیشاب پینے والی سوبر کے کباب کھانے والی اور گزار قوم پر اپنی حکومت اور سیاست جتانے والی مسلمان قوم کی عید یہ ہے کہ وہ عید کے دن رب کو راضی کرتا ہے اور دنوں میں پانچ نمازیں عید کے دن چھ نمازیں اس لیے کہ عید کا دن رب کو راضی کرنے کا دن ہے اور دنوں میں کوئی سنتا نہیں لیکن عید کے دن کہا کہ سب سبق کا آخری دن ہے آج بھی اس سے پہلے تم دے سکتے ہو تمہارا سب سے شدت ادا ہو جائے گا اور دلوں میں اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر مخصوص کلمات اور گنے جڑے کلمات ان سے نہ کم کر سکتے ہیں نہ ان سے زیادہ کر سکتے ہیں عید کے دن میرے رب نے کہا اللہ مسلح کتنا میرے رب کا نام گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے آقا نے فرمایا ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ تاکہ اس راستے کے شجر حجر بھی تمہاری تقدیرات کے گواہی دیں اس راستے کے بھی شجر و حجر تمہارے تقدیرات کی گواہی دیں اس راستے کے اندر بھی فرشتے تمہارے فن و تن پیر پر پھیلائے اس راستے بھی فرشتے تم پر جو ہے شان کرے فخر کرے تم پر خدا کی راہ اور ضرورت ناصل کریں کے طریقے دانیوں کے طریقے عبادت کا دن صاحب ہو اس عبادت کے دنوں جوانوں کو اللہ کو راضی کرنے کے بجائے یہ منسٹر صاحب ہیں صاحب یہ اگر رہیں گے تو ہماری عیدگاہ کا باقی رہے سیکولرزم جمہوریت بھیڑ و شمار کو ممبر و محراب میں بلا کر رب کو راضی کرنے کے دن منسٹروں کو پولیس والوں کو کافروں کو کڑپوتوں کو گائے دائز کا پیشاب پینے والا کو ممبر کیا عمل کیا تم نے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے منسٹر بڑا نہیں ایم پی بڑا نہیں حکومت بڑی نہیں سلطنت بڑی ایک یہ منافق ہے منافق نیما کا کون مانا سب پھل زبان میں ایک ہے دل میں ایک ہے زبان میں کہتا ہے اللہ بڑا اور دل میں کہتا ہے کہ منسٹر بڑا زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا اللہ بڑا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں اللہ اکبر اور اللہ ہی بڑا اور آئیے منی سلطان آپ پھول کی مانا ڈالیے آپ کا احسان ہے آپ کا قلم ہے آپ کی مہربانی ہے ہماری مسجدوں میں لائٹ چل رہا ہے ہماری مسجدوں میں پانی آ رہا ہے ہم یہ اللہ پر ایمان غیروں کے سامنے جھکنا غیروں کی بڑائی بیان کرنا کرو عید کے دن ہمارا کیا رویہ تھا کل ہم نے ایک جگہ عید پڑھائی ہم نے یہ کہا عربی خطبے کے بغیر تقریر پہلے کر دی ہم نے کیونکہ تقریر میں آئے نہ آئے اس کی عید سے کوئی لینا دینا نہیں مطلب جو نماز ہے اور عربی خطبہ ہے یہ دونوں ملیں گے تو عید ہوگی عام طور سے سلام پھیرنے کے بعد لوگ مسافہ معا کرنے لگتے ہیں اور اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا اگر تم بھاشن سے ڈرتے ہو ملا کی تقریر سے ڈر وہ تو تقریر ہو چکی تین منٹ ساڑھے تین منٹ میں نماز ہو جائے گی اور دو چار منٹ میں عربی خود ہمت آئے تھے کس لیے کتے کا گوشت آئے تھے ہی پڑھنے سور کا گوشت کھانے اور گردار کے کباب کھانے نہیں آئے تھے ہم نے دیکھا جب نماز پڑھا کر اب بھائی دوسری جگہ تو یہ ہوتا عربی خطبہ پھر اس کے ساتھ اردو تقریب چلو اڑتالیس منٹ لگیں گے اور حقیق صاحب کتنا خطبہ یہاں تو عربی ہم فارغ ہو ہیں اردو تقریر سے اس لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو آئے نہ آئے عید مکمل ہو بہت بڑا مجمع جان جاؤ جی تو لینے سے بچنے یہ کمینے اور حرام دادے جاتے ہیں ان گاہوں کو نہ بیان سنتے ہیں نہ نماز سے محبت ہے نہ خطبے سے تعلق ہے اب کیا بدلا دے گا اللہ جیسا عمل کرو گے بھائی عمل کس کال اثر رہی رہی اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی تو اللہ نیکی کا بدلا نیچے دے دے گا بھائی عمل کس کال اثر رہتی شر رہی اور اگر تم نے برائی کی روزے ہی کا ہم نے سرادی کا سنی ہم ناٹک کر رہے تھے آج فجر آج کی فجر عید میں آتا ہے قیامت واقع ہوگی جمعہ کے دن واقع ہوگی جمعہ جب آتا ہے فرشتے کام جاتے ہیں زمین آسمان کی مخلوق لڑک جاتی ہے کہ رب کا تیرا جو قیامت قائم کرنے کا وعدہ تھا جمعہ کا تھا کہ آج قیامت تو قائم نہیں ہوگی ابھی ہم پر عید کے کپڑوں کی اثرات نہیں گئے اور عید میں ہم نے جو خوشبو ملی تھی وہ جسم سے خوشبو نہیں نکلی میرے رب کی قسم آج حاصل کو مسجد رو رہی تھی احتکاب والے کہاں گئے روزے والے کہاں گئے افطار پارٹی کرانے والے کتے غریبوں کو راشن بانٹ کر ان کی غربت اور ان کی بے گتی کا مذاق اڑانے والے میسور کے اندر ایک امیر کبیر حرامی نے راشن بانٹا رات کے بارہ ایک بجے سے ستار حاملہ عورتیں دودھ پینے والے بچے گھروں پر نہیں پہنچایا جا سکتا گھروں پر پہنچا دیتا تو اس کا ٹھنڈا تھوڑی نہ بلند ہوتا اس کے گھر پر قطار لگے باغ بندے ہوئے ہیں جیسے الیکشن کے پول میں جو ہے باغ قطار کے لیے بندے پولیس کا پہرا تو کتنی شان پڑی لاٹھی چارج ہوئی کئی عورتیں بے ہوش ہو گئی کے سر پھٹے ہر جدا الحسان احسان اللہ نے کہا لیکا تم کرو گے بیٹا ہم کریں گے یہ تم نے کیا کیا غریبوں کا مذاق اڑایا یہ رشتار پارٹیاں کیا تھی یہ دکھاوا جس کمینے نے رمضان المبارک میں کسی مسجد کے اندر افطار پارٹی کرائی میں قسم دے کر کہتا ہوں جاؤ اس کے گھر کے پاس کہ میرے محلے کے اندر ایک غریب بھوکا مر رہا ہے دو وہ دے دے تو میں تمہیں جو چاہے نام دوں گا اس میں نام تھوڑی نہ ہوتا ہے اس میں نام نمود تھوڑی نہ ہو یہاں دس لوگ کھائیں گے کام دے رہا خدا صاحب دے رہے ہیں خدا صاحب دے رہے ہیں بینر لگیں گے فوٹو لگیں گے اب تو فوٹو عید مبارک والی کے ساتھ ساتھ گنیش تہوار میں گنیش کا مجسمہ سید میں سید صاحب لکھ میں حاجی صاحب گنیش کی تہوار کی مبارک قیامت کے یہ حرام زادے میرے رب کی قسم اس گنیش کے پجاریوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے منتشب ہوگی قومی بھی ہو کو قوم کسی کے ساتھ مشاور کل مجھے یقین ہو گیا حالانکہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے امت محمدیہ سے جو سلوک جو رویہ میں نے مسلمانوں کا